عبداللہ نے خبر دی کہا ہم کو معمر نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہیں سالم نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی آخری رکعت کی رکو سے سر مبارک اٹھاتے تو یہ دعا کرتے اے اللہ فلاں فلاں اور فلاں یعنی صفان بن عمیہ سہیل بن عمرو اور حارث بن حشام کو اپنی رحمت سے دور کر دے یہ دعا آپ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بات کرتے تھے اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت لئی من العمر شعی فن ظالمون عال عمران آیت نمبر 128 تک نازل کی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار انہتر